حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنے والا گھر رہ کر روزہ نہ رکھنے والے کی طرح ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھاسی